حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پی لے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو سات بار دھوئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو چونسٹھ